حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں میں جو میرے چچا لگتے تھے کھڑا گدر کھجوروں کی شراب پلا رہا تھا تھا میں میں ان سب سے چھوٹا اتنے میں ایک آدمی نے آ کر کہا شراب حرام کر دی گئی ہے انہوں نے کہا اسے بہا دے میں نے وہ سب کی سب بہا دی میں یعنی سلیمان تیمی نے حضرت انس سے پوچھا وہ شراب کس چیز کی تھی انہوں نے فرمایا کہ وہ کچی کھجوروں یعنی گدر اور کھجوروں کو ملا کر بنائی گئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان دنوں لوگ کھجوروں کی شراب ہی پیتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کی تردید نہیں فرمائی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تینتالیس